لیتا ماہ مبارک کی عظمت و بزرگی کے لیے تو اتنا ہی کافی کافی ہے کہ سلطان مدینہ راحت کلب و سینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شبان المزم میرا مہینہ ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جس مہینے کو میرے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مہینہ کہہ دیا ہو تو اس مہینے کی کیا ہی برکتیں ہیں اس کے علاوہ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیو آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا چلوں کہ المعظم کی پندرہویں رات یعنی جو پندرہویں رات بیری کے تاک اور سات پتے یعنی تاک پتے ہوں اگر سات ہوں تو زیادہ افضل ہیں ان کو پانی میں جوش دلا کر ان کو یعنی کہ پانی میں خوب ان کو بوائل کریں جب ان کا جو ہے وہ ایسڈ جو ہے ارک جو ہے وہ نکل جائے تو اس کو ٹھنڈا تھوڑا کر لیں تاکہ نہانے کا قابل جب پانی ہو جائے تو اس کو جو ہے آپ اس سے غسل فرمائیں ان شاء اللہ تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے ان شاء اللہ اس کے علاوہ شب بارات میں امال نامے تبدیل ہوتے ہیں لہذا ممکن ہو تو شبان المزم میں بھی روزہ رکھ لیا جائے کہ امال نامے کے آخری دن بھی روزہ ہو اور اس کے علاوہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں شب برات میں قبرستان میں جانا سنت ہے عورتوں کو اجازت نہیں قبروں پر مومبتیاں اور اگر بتیاں نہیں جلا سکتے ہاں اگر تلاوت وغیرہ کرنا ہو تو ضرورت کے لیے یعنی اگر ضرورت ہو تو موم بتی وغیرہ اجالے کے لیے تلاوت کی اگر ازر ہو کہ مثلا آپ کو قبر کے اوپر ظاہر بات ہے جو بھی اسلامی بھائی جاتے ہیں قبرستان میں اپنے جو محروم ہوتے ہیں عزیز ان کے لیے دعا کرنے کے لیے تو وہ ظاہر بات ہے تلاوت وغیرہ اگر کرنی ہوتی ہے تو ان کو مثلاً موم بتی کیونکہ قبرستان میں تو بعض ایسے قبرستان ہیں کہ جہاں پہ لائٹ کا انتظام نہیں ہے لیکن جو بعض میں ہوتا ہے یعنی کہ تھوڑی سی لائٹ موجود ہوتی ہے مثلاً کسی گلی کے ساتھ ہے یا کہیں روڈ کے ساتھ قبرستان ہے تو وہاں مثلاً لائٹ پڑی ہے تو قبرستان میں بھی لائٹ آ رہی ہے مثلاً اس طرح کا بہرحال وہ اگر آپ کو مثلاً ضرورت پڑے تو آپ اگر اور موم بتی جو ہے موم بتی روشنی کی غرض سے قبر سے ہٹا کر جلا سکتے ہیں اس کے علاوہ موم بتی جو ہے اپنے خوشبو کی غرض سے وہ بھی قبر مبارک سے جو قبریں ہیں ان سے ہٹا کر جلا سکتے ہیں مزارات اولیاء کے پاس چراغ جلانا جائز ہے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیں اس ماہ جتنی بھی اس ماہ کے وظائف اور نوافل ہیں اور جتنی بھی برکات ہیں اور روزے رکھنے کی رب تعالی ہمیں جو ہے وہ عنایت فرمائے اور رب تعالی ہمیں استقامت دے ہم یہ کر سکیں اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس کے علاوہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا چلوں کہ مفتیا کرام فرماتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے پاکستان میں بھی اور خیر دوسرے ممالک میں بھی خاص طور پر پاکستان میں جو ہمارے بھائی ہمارے بچے چھوٹے ہو گئے اب تو بڑے بھی اللہ پاک معاف فرمائے آتش بازی جو ہے مفتی اکرام فرماتے ہیں کہ آتش بازی کا سامان بنانے والا بیچنے والا اور اس کو پھوڑنے والا اور اس کو دینے والا سب حرام ہے سب حرام ہے تو اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائے کیونکہ ایک تو یہ پیسے کا خرچ ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور دوسرا قبر میں آگ ڈالنا ہے حرام ہے یہ اس کے بجائے ہم یہ فضول کاموں میں اس رات کو ضائع کر دیں کیونکہ زندگی اور موت کا میٹھی میٹھی بھائی کچھ پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے اس سے پہلے رب تعالیٰ کے یہ لاکھ اور کروڑ احسان ہے کہ ہمیں یہ رات نصیب ہوگی ان شاء اللہ اس ماہ میں تو غنیمت جانیں جانے اور اس رات کو اس طرح کے فضول کاموں میں ضائع مت کریں اس میں خوب خوب نوافل اور اپنے گناہوں سے بخشش مانگیں اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و مغفرہ سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو مشکل میں ہے براتی آقا مشکل میں چل میں ہے مشکل میں ہے باراتی باراتی مشکل میں ہے باراتی براتی مشکل میں ہے باراتی براتی مشکل میں مدینے

تو بول بھائی آس میں آقا وہ ماں پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی وہاں پلک پر یہاں زمین میں رچی شادی تھی دھوم میں پتھر سے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے نیلان طرف کسامہ عرب کے مہمان کے لیے تھے غبار بن کر نثار جائے کہاں اب رس دوسر کو پائے غبار بن کر نثار جائے کہاں اب رس رشتوں کی آنکھیں تیری رشتوں کے پر جہاں بچھے تھے ہمارے دل ہو جیوں کی آنکھیں تیری رشتوں کے پر جہاں بچھے تھے نیلا سرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور تاب رہا تھا با اس کا صدقہ یہ نور کا رہا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر کے چاند سورج مچل مچل کر جب کی خیرات مانگتے تھے چاند سورج مچل مچل کر جب کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے وہی پک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں نے بھر لیے تھے نہانے میں جو گرا تھا پانی بچا جو تلو کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ روغن بچا جو تلو کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ روغن جنوں نے دولا کی پاپا جنہوں نے دولا کی پائی اترن وہ پھول گل سار نور کے تھے نظالے ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن جو ہم پا کے گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے ات مگر کریں کیا نصیب میں تو مکر کریں کیا مگر کریں کیا نصیب میں تو مرادی کے دل لکھے تھے اقسا یہی سل آیا ہو میولا دست پستا پستا ہے پیچھے حاضر بستا ہے پیچھے ہاگ جو سلطنت آگے کر گئے تھے بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے تھکے تھے روح امی کے بعد چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو تھکے تھے روح امی کے بعد چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے پہ کے رحمت پل یہ کہ چلیے حضرت یہی سماسا پہ کے رحمت پل یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر تو شادہ ہے جو تم تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے زیبا ہے بے نیا دی تبار شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیادی کہیں تو وہ جو شن ترانی کہیں تو وہ جو شن ترانی کہیں تکا دے وشال کے تھے بڑے محمد احمد قری ہو کری ہو احمد برے ممجد تار جاؤں یہ کیا ندا تھی تار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے خیرت سے سر جھکا لے گما سے گزرے گزرنے والے خیرت سے کہہ دو سر جھکا گزرے گسلنے والے ہیں یا خود جہت حد کو لال کسے بتائے کدھر گئے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی داحل وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے پاکل وہی ہے ساحل اسی کے چلوے اسی سے ملنے اسی کے چلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے چلوے اسی سے ملنے اسی طرف گئے تھے خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں چلوا کر کے خدا کی قدرت کے چاند حق کر کے ن تاروں کی چھاؤں بدلی کے جھور کے تڑ کے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے باہ بٹے تھے اسے بھی ان خلعتوں سے سے جو خاص رحمت کے باہ بٹے تھے نیرالے ترب کے سامان نرالے طرف کے سالہ عرب کے مہمان کے لیے تھے صلو علی الحبیب